میں سفر میں بھی اس کو جاری رکھتا ہوں یعنی اگر ہوائی جہاز سے اس پر رہوں اور موقع ملے تو اس کو میں چھوڑتا نہیں میں اس رات کے وقت تک فجر کے بعد والا ذکر سے چھوڑتا اور نہیں یہ اس کی بڑی تاکید فرماتے مہا شاہ صاحب بیٹا ہم لوگ نگرانی کرتے تھے یہ مغربی بات بھی کرتے ہیں نہیں باقاعدہ نگرانی صرف طرح بات بھی فرماتے تھے کہ فر بات سے شاخ بچے بیٹھ جا کر تم کو سب کچھ مل جائے گا اگر کبھی دیکھا ادھر ادھر ہم کو بس مل جاتے ہاں؟ اس وجہ سے یہ معمول میں نے کہا کہ میں ذمہ داری بھی نہیں لیے ہوں بیان کی تو میں کیوں چھوڑوں اس کو اس بنا پر یہ روزانہ کا معمول ہے الحمد للہ اتنا ہی ہوتا ہے زیادہ اور بیان بھی اتنا ہی ہوگا جتنا کرتا ہوں بس دس منٹ زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا وہی رحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں جس سے بڑھ کر کے ذکر کی فضیرت میں کوئی آیت حدیث نہیں ہو سکتی اسی طرح علامہ ابن قیم نے بھی یہ بات فرمائی مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا بس قرونی مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا حدیثوں میں آتا ہے جو شخص اللہ کو چپکے چپکے یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو چپکے چپکے سے یاد کرتا ہے اور جو شخص مجمے میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے یہاں کے مجمے میں یاد فرماتے ہیں کتنی بڑی فضیل ہے اور یہ بھی ہے ظاہر ہے کہ تمہارے مجمے سے ہمارا مجمع اچھا ہوگا ہمارے کہاں کسی کے لوگ ہیں جناب وہاں کے مجمے سے کیا پوچھنا ہے انبیاء ملائکہ کون کون سی مخلوق ہے تو اس مجلس میں جانے کے لیے شرکت کے لیے یہاں کی مسجد بھی ضروری ہے یہاں کی مجلس ہوگی تب تو وہاں مسجد میں جائیں گے جب یہیں مسجد نہیں تو وہاں بھی کیا جاؤ اس بنا پر اس نیت سے بھی ذکر کیا جائے اللہ کو یاد کیا جائے سب کو آدمی یاد کرتا ہے ہم لوگ باہر ہیں لڑکوں کو یاد کر رہے ہیں بیوی کو یاد کر رہے ہیں کاروبار یاد کر رہے ہیں اور جس کا سب کچھ ہے اسی کو نہیں یاد کریں کتنی افسوس کی بات اللہ خالق کو مالک اسی کو نہ یاد کیا جائے اس سے بڑھ کر کے بدقسمتی کی بے غیرتی کی بے حصی کی کیا بات ہوگی حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں اللہ کا ذکر ہے وہ قلب حی ہے زندہ قلب جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہو مرتا اس طرح سے کوئی خالق والوں کے لیے خاص نہیں کوئی ذکر کریں یہ مجھے سب کے لیے ذکر ہے بازار میں جاؤ وہاں بھی ذکر ہے تیسرا کرنا پڑتا ہے صاحب کرام ذکر سے کافی نہیں ہوتے جہاد میں بھی ذکر ہے تلوار چل رہی ہے گولی آ رہی ہے تب بھی ذکر کا ہے کہ نہیں قرآن ذکر والا ذکر اٹھوا ہے اکبر اللہ کا ذکر پڑا ہے نماز کے لیے کوئی وقت متعین ہے تلاوت کے لیے لیکن ذکر کے لیے کوئی وقت متعین ہے ہر وقت ذکر اللہ یاد کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے حضرت حکیم مسرو صاحب المیری جو ان کے دادا تھے وہ ذکر کر کے سکھاتے تھے بتاتے تھے ہم لوگوں کو کہ ہمارے پردادا نگا دادا سید الخد گنگوئی اس طرح ذکر کر رہے تھے اور میں اس طرح ذکر کر نہیں سکتا میرے دماغ کا ایسا ذکر کرتے تھے خود ان کے دادا یاد دلاتے تھے اس طرح ذکر کرتے تھے ذکر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ذکر نہ ہو کچھ نہیں دنیا میں جب ایک آدمی بھی اللہ اللہ ذکر کرنے والا رہے جب تک رہے گا دنیا قائم رہے گی اور جب ایک آدمی نہیں رہے دنیا اٹھا جائے گی کیونکہ اللہ کی یاد کے لیے یہ ہے معاشیت کے لیے نہیں ہے دنیا آدم اسلام کو خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے اللہ کی نافرمانی کے لیے نافرمانی والے تو جنات دے ہی کرتے میں فرمانی تو کر رہی جن جی سرکسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا کہ اپنے ضروریت کو ذکر سکھائیے اعتعاد سکھائیے فرما بداری سکھائیے سرکشی سے روکیے معاشیت سے روکیے خلیفہ اس لیے ہوتا ہے آ کر ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے اللہ کو یاد کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کو فراموش کرو آدمی ماں باپ کو نہیں کر کرتی اللہ کا العزت عزت کو کیسے اس بنا پر میرے دوست اور بزرگوں اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی بات ہے اس میں سب سے بڑی یاد کی صورت پرانے پاک کی تلاوت ہے افضل الدین اس کے بعد کل میں قریب اللہ اللہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے سب لوگ چھوڑ چکے ہوں اور کوئی اللہ لا الہ تو اللہ اس کو قدر ہوئی کہ نہیں اللہ کو کوئی ہے لیڈر ہے سب لوگ چھوڑ چکے ہوں چند آدمی اس کو اوڑھ دیں اس کو قدر ہوئی کہ نہیں جو اگر آ جائے گا تو کیا کیا بنا لے گا سب لوگ افرت میں مبتلا ہوں اور اللہ کو یاد کرتا ہے بہت بڑی بات بہت بڑی ذکر آتا ہے باتیں ہیں صحیح بھی ہو سکتا ہے یاد تبدیل کے لیے ہو ایک بزرگ تھے ایک دوسرے بزرگ یاد جا رہے تھے ملنے کے لیے <coughs> جب درخت کے نیچے سوچا تھا تھوڑا سا تو چڑیا آپس میں کہہ رہی تھی یہ جا رہا ہے سے ملنے کے لیے وہ تو مر گیا کہ مر گیا چڑیا جھوٹ تو بولیں گے نہیں پھر چلو اب گھر ہی چل چلو پھر سوچا کہ چلو قبرستان تو کچھ بات ہی ہوتے پڑھ لیں گے چلے تو چلو گئے تو بیٹھے ہوئے کہاں حضرت ہم کو بھی بتلا گیا پہلے انہوں نے کہا دیکھو کچھ خیال نہ کرنا جس وقت چڑیوں نے کہا تھا کہ میں مر گیا اس وقت ذکر اللہ سے گیا کوئی مچھلی جال میں نہیں آتی جب تک ذکر اللہ سے غفلت نہیں بدلتی ایک بزرگ سے اگر جن میں مچھلی کے بارے میں آتا ہے ان کے والد لے گئے شکار کے لیے سمندر کے کنارے جھولا تھا مچھلی پکڑتے تھے اس میں رستے سے لے تھے جب نکلے تو جہاں جھولا نے ایک مچھلی بھی نہیں کہا ارے ہم نے اتنی مچھلی پکڑی میں جا کیا کہا ابا ہم نے سنا ہے کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غفلت برتتی ہے وہی جال میں آتی ہے تو اگر ہم غافل مچھلی کو کھائیں گے تو ہم بھی غافل ہو جائیں گے بہت سے واقعات یہ سب صحیح واقعات یہ بھی آیا ہے کوئی پتا نہیں جاتا تو مجھے بہت یاد آتا ہے اپنی کام جاتا ہے جنگل آ آتے کوئی پتا نہیں ثابت ہوتا مگر کہ اللہ کے علم میں ہے جس میں غفلت بڑھتا ہے اس کو نیچے گرا اس جگہ پر اللہ کا ذکر بہت بات ہے اللہ ہم سب کو اس کی دے ہے اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر کریں کچھ تو ذکر کریں صبح شام تھوڑا سا کر دیا کریں صبح شام کا دیا کرے یاد رہے درمیان میں بھی اللہ اللہ کر لیا کریں سر شریف پڑھ لیا کریں میں طیبہ پڑھ لیا کریں اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ بالکل میں تجارت کاروبار اس سب میں کر سکتا ہے اگر بہت خالی امپلائی کسی نے کہا کہ حضرت ہوتا ہے کوئی ذکر کر سکتا ہر وقت فرمائے دیکھو اگر تعاون کی بیماری آ جائے اور لوگ مر رہے ہوں تو آدمی دکان کھولنا چھوڑتا نہیں کاروبار پہ جانا چھوڑتا نہیں سب کچھ ہوتا رہتا تو اس کے باوجود ڈر لگ رہا تھا جو رہتا میں بھی مبتلا ہو جاؤں اسی طرح سب کاروبار کے ساتھ سوچو کہ ہم کو آخر چھوڑ کے سب جانا یہی ہے ذکر اللہ سمجھا ہی نہیں کتنی عمدہ بات کوئی کاروبار چھوڑتا نہیں طوفان ہو ہردا ہو ہو تعاون ہو سب سے زیادہ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اپنے ذکر اور فکر کی چوکی مرحمت کر رہا ہے یہ نہیں جانے یعنی ایسا ہو گیا ہم لوگوں کا کام تو ہے ہی ہے مزالے سے ذکر کرنا حضرت شیخ شکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں خود کام دیا نے دکھا دی ہے کہ میں نے یہ سفر دام کا ہے اس بیماری میں معذوری میں اس لیے کیا ہے تاکہ مزاد سے ذکر قائم کروں تمام لوگ جانتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو میں وہاں جا کہتا ہوں کہ شیخ تو کہا کے چلے گئے میں اس کے تعمیر کے لیے آیا ہوں اس میں ہماری کتنی جگہ سکول اللہ کی بعد لکھے ہیں الحمد للہ ہماری کتنی جگہ ہے تعلیم جناب یہاں بھی اس بہانے سے اگر جاری ہو جائے تو کیا تک کیا اچھا ہو تھوڑی دیر تک مغرب بات پانچ منٹ دس منٹ میں زیادہ نہیں بیٹھتا میں بھی نہ مجھے اتنی طاقت نہ لوگ بیٹھیں گے بس دس منٹ پانچ منٹ بیان دس منٹ بس پندرہ منٹ سے بالوں بہت پسند کرتے ہیں مولانا یہ تو بیٹھنا بہت آسان ہوتا ہے اب گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی نہ میں بیٹھ سکتا اتنا نہ ہمارے دوست لوگ بیٹھ سکتے ہم سے اور زیادہ کچھ قسم مند ہی ہیں دوست لوگ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان راضی ذکر کی بھی توفیق دے اور اس ذکر کی توفیق بھی دعا پہ جواب قاری محمد صاحب کی محبت سے ان کے بھائی ان کے دوست ان کی محبت سے حاضر ہو گیا جیسے وہ نہیں ہے کہا سب لوگ تو ہیں ہی پورے گاؤں ہی مانتا ہے پر یہ اس طرح طور سے یہ کیفیت پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو باقی خیال رکھے اور جو لوگ اس میں شریک رہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ذکر و فکر سے معمول فرما دے اپنی محبت نسبت سے فرمائے رب بنا سربراہ کرمائے اللہ یہ دوسرا بیان سلول میں بعد نماز مغرب